سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان و اقامت کے بغیر ہمیں عیدین کی نماز پڑھائی پھر ہمیں خطبہ دیا اس کے بعد نیچے آ گئے اور عورتوں کی طرف چلے گئے جبکہ آپ کے ساتھ صرف سیدنا بلال رضی اللہ عنہ تھے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا سو عورتوں نے بالیوں کے دانے اور موتی اور انگوٹھیاں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی طرف ڈالنا شروع کر دی حدیث نمبر اٹھائیس سو پچاس مسند احمد